بسنت ہے بہار ہے سنگار ہے پٹار ہے پتنگ ہے امنگ ہے ترنگ ہے خمار ہے بسنت ہے بہار ہے سنگار ہے پٹار ہے پتنگ ہے امنگ ہے ترنگ ہے خمار ہے وہ شوق رنگ تتلیاں وہ شول رو بجلیاں عجیب ادائے ناز سے دکھا رہی ہیں شوقیاں نکل گیا جنازہ حیا مگر خبر کہاں کہاں کہاں سے شرم اٹھی کہاں کہاں مزار ہے کہاں کہاں سے شرم اٹھی کہاں کہاں مزار ہے پتنگ ہے امنگ ہے ترنگ ہے خمار ہے پتنگ ہے امنگ ہے ترنگ ہے خمار بجائے فکر قوم نے پتنگ کو اڑان دی پتنگ کو اڑان دی بجائے فکر قوم نے پتنگ کو اڑان دی جو ڈھیل دی تو اس قدر کتاب آسمان دی بجائے رزم گاہ کے چھتوں سے گر کے جان دی نہ درد دل کی کچھ خبر نہ زخم جاں شمار پتنگ ہے امنگ ہے ترنگ ہے خمار ہے خبر نہیں وہ ان کے ہاتھ خون ہے کہ رنگ ہے خون ہے کہ رنگ ہے عجب ہے سادگی تیری تو دشمنوں کے سنگ ہے کہ تیرے قلب و ذہن میں تو ڈور ہے پتنگ ہے جنگ بھی لڑی نہیں مگر گلے میں ہار ہے پتنگ ہے امنگ ترنگ ہے خمار ہے گو جنگ بھی لڑی نہیں مگر گلے میں ہار ہے پتنگ ہے امنگ ہے ترنگ ہے خمار ہے جفائے غیر کیا کہیں وفا کی میتیں اٹھیں وفا کی میتیں اٹھی ضمیر قوم مر گیا بلا کی میتیں اٹھی ثقافتوں کی آڑ میں حیا کی میتیں اٹھی ناک بار ہے نہ قلب سو گوار ہے پتنگ ہے امنگ ہے ترنگ ہے خمار متائ دین لٹ رہا ہے دم بدم قدم قدم دم بدم قدم قدم خدا خدا کا وقت تھا سدائیں ہیں سنم سنم سدائیں ہیں سنم سنم میرے خدا میرے خدا کرم کرم کرم کرم میرے خدا میرے خدا کرم کرم کرم کرم یہ بے ہزین کی ایک نحیف سی پکار کہ تیرے ہاتھ لاج ہے تجھی کو اختیار